بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إن إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سبق میں اللہ رب العزت گائے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں صورت الباقارہ کو الباقارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں باقارہ یعنی گائیں کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی بہت ہی مالدار تھا اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بتیجا تھا جو بتیجا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر کے اس کا وارث بھی بن جاؤں گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لوں گا یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور الزام دوسروں پہ لگانے لگا کہ میرے چچا کو فلاں نے قتل کیا ہے معاملہ بہت آگے نکل گیا آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تلواریں نکل پڑی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کرو آپ حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ قاتل کون ہے حضرت موسا علیہ صلاۃ وسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قاتل کا پتہ چل جائے اللہ رب العزت نے وہی کی کہ اے نبی موسا آپ ان سے کہیں کہ یہ ایک گائے ذبح کریں حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام نے ان سے کہا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے ہم پوچھتے ہیں قاتل کون ہے اور آپ کہتے ہیں گائیں ذبا کرو بہرحال حضرت علیہ مصلاۃ وسلام نے پھر کہا کہ آپ لوگ گائیں ذبح کرو اور پھر گائے کے جسم کا ایک حصہ لے کے اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانا مقتول خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی وہ سوال پہ سوال کرتے سوال پہ سوال کرنا اس کی وجہ سے انسان مشکلوں میں پھنس جاتا ہے شریعت زیادہ سوالات کرنے سے منع کرتی ہے فرمایا یا یو الدین آمن الشیا ان ان تسوکم ایم زیادہ سوال نہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کثرت سوال کو ناپسند کرتے ہیں بہرحال حضرت موسا علیہ صلاحت والسلام نے ان سے کہا کہ آپ گائیں ذبح کرو انہوں نے کہا کہ نبی موسا آپ یہ بتائیں وہ گائیں کس طرح کی ہو حضرت موسا علیہ وسلام نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ وہ گائیں کس طرح کی ہو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ وہ گائے درمیانی عمر کی ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی ہلکی عمر کی ہو درمیانی عمر کی ہو تو بنی سیل کہنے لگے اچھا پھر یہ بتا دیں کہ اس گائے کا رنگ کس طرح کا ہو حضرت علیہ السلاۃ والسلام نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نے پھر وہی کی کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہو جو بھی اس گائے کو دیکھے خوش ہو جائے دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی قوم کو بتایا پھر قوم کہنے لگی آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ اس گائے کے اندر کس طرح کی صفات ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح کی تو گائے بہت زیادہ ہیں حضرت علیہ السلاۃ وسلام نے پھر اللہ سے کہا پھر اللہ رب العزت نے وہی کی کہ گائے جو ہے وہ کام کاج کرنے والی نہ ہو ہل نہ جوتی ہو کچھ کوئی کام نہ کرتی ہو اور اچھی ہو خوبصورت ہو صحیح سالم ہو بے عیب ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے یہ پیغام بنی اسرائیل کو سنایا بنی اسرائیل کہنے لگے الان جئت بالحق الحق اب تو حق لے کے آیا ہے لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں خود ڈال دیا اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو کوئی بھی گائے ذبح کرتے اس کا ٹکڑا مقتول کو لگاتے تو پتہ چل جاتا لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح کی گائے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی تھی اس طرح کی گائے ان کو کہیں نہیں مل رہی تھی سات والی بستی میں پتہ چلا کہ اسی طرح کی گائے ہے وہاں گئے تو جس لڑکے کے پاس وہ گائے تھی وہ پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا دیتا ہی نہیں تھا بعد میں اس شرط پہ اس نے گائے دی کہ جتنا گائے کا وزن ہے اسی حساب سے سونا چاندی اس میں ڈالے جائیں جتنا گائے کا وزن ہے اتنا ہی ان کو دیا جائے بہرحال اللہ رب العزت اسی واقعہ کے بیان کر فرماتے ہیں فرمایا و عید اور جب کالا کہا موسا علیہ السلاۃ وسلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یا امور حکم دیتا ہے تمہیں کس بات کا انتظبہ ہوں یہ کہ تم ذبا کرو گائے کالو انہوں نے کہا اتت تاخیدونا کیا تو بناتا ہے ہمیں کہنے لگے ہم قاتل کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تو مزاق کر رہا ہے حضرت موسیٰ مصلاۃ وسلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ان اکونا اس بات سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہرین جاہلوں میں سے کالو انہوں نے کہا ادعو اب دعا کریں لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یو لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیا کیسی ہو وہ کالا حضرت مصالح صلاحت وسلام نے کہا انہو یقول بے شک وہ اللہ فرماتا ہے انہا بکرتن بے شک وہ گائے لا نہ بوڑھی ہو ولا بکرن اور نہ ہی نئی نئی جوان ہوئی ہو اوان درمیانی ہو آوان بے نزالک درمیانی عمر کی ہو ففعلو پس تم کرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب کر بھی لو لیکن وہ باز نہیں آئے کالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے یبیل لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو لون کہتے ہیں رنگ کو

اب دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یو لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیا کیسی ہو وہ کس قسم کی ہو وہ ان الشک گائے تو گائیں تو تشابہ علینا ملتی جلتی ہیں ہم پہ کہنے لگی اس طرح کی بڑی گائے ہیں آپ اپنے رب سے کہیں کہ تفصیل ذرا تفصیل سے بتائیں اور اگر اللہ تفصیل سے بتا دے گا وہ ان شاء اللہ اور یقیناً ہم نے اگر اللہ چاہا لمحتدون ضرور راہ لیں گے کالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول بے شک وہ اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ گائے لا ذلولن نہ ہی محنت کرنے والی ہو الارض کہ پھاڑتی ہو زمین کو ولا تسکل حرسا اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو مسلمہ صحیح سالم ہو لا شیعت فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو بے عیب ہو کالو انہوں نے کہا الان اب جیتا تو لایا ہے بالحق کی حق فضا پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا وما کادو اور نہیں تھے وہ قریب کہ فعلون وہ ذبح کرتے وہ آخر و ان الحمد للہ رب العالمین